اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشان ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں